نہ تھی اس کے علم میں سب کچھ تھا حال میں ارواح میں سب کچھ تھا چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماری چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا کوئی نبی نہیں آیا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا آدم علیہ السلاۃ و سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا ایک جلسہ فرمایا اس جلسے کی شان کا کیا کہنا جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکا موسا علیہ السلام ہو ابراہیم علیہ السلام ہو نو علیہ السلام ہو آدم علیہ السلام ہو عیسیٰ علیہ السلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سارے رسول سارے نبی سارے پیغمبر جس اس میں اکٹھے کٹھے ہوں کیا کہنا اس اجلاس کا اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا اکٹھا فرمایا اس غرض کا کیا کہنا اس سب کا کیا کہنا اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے بڑے سے بڑا نبی چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر تمام کے تمام موجود ہیں سب شریک ہیں سب کو اکٹھا فرمایا اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنا کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا ومار صلاح اللہ رحمت اللہ للعالمین میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا اب عالم ہے تین ایک عالم اروا ایک عالم دنیا ایک عالم برزخ چار ہے اور ایک عالم آخرت اللہ پاک جل شاہوں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں چارے چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور یوں کہوں ہم نبی کو مانتے ہیں تجھے نہیں مانتے تیری رسومات کو نہیں مانتے خرافات کو نہیں مانتے تیری بکواس کو نہیں مانتے تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں دنیا وجود میں آسمان نہیں زمین نہیں ستارے نہیں چاند نہیں دن نہیں رات نہیں کوئی چیز نہیں اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی سبحان اللہ خود اللہ پاک نے قرارداد پیش کی فرمایا وہی اللہ اللہ پاک نے سارے نبیوں سارے رسولوں سارے پیغمبروں سے اپنے خاص بندوں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں سے زبی اللہ بیچ میں ہے خلیل اللہ بیچ میں ہے کلیم اللہ بیچ میں ہے نوح نجی اللہ بیچ میں ہے آدم علیہ السلام بھی ہے سب کو جمع کر کے فرمایا بھائی آخر اللہ نے قرار داد رکھ دی مقصود رکھ دیا جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا غرض رکھ دی وہی میسا کل نبی گیر او میرے او میرے نبیوں او میرے پیغمبروں اور انجیل والے زبور والے شہیدوں والوں اور میری شریعت کو ماننے والوں میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں میری کبریائی کو ماننے والوں میری عظمت کو ماننے والوں میری توحید کو ماننے والوں میری یکتائی کو ماننے والوں میری خالقیت کو ماننے والوں میری جباریت اور کہاریت کو ماننے والوں میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی میں تم دستخط کرانا چاہتا ہوں ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی میں نے پیش کی تم اس کی تائید کرو مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرار داد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی یہ بات نہیں اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے فرمایا مرل له كن فيكون تمہارے دس خطوں کی مجھے ضرورت نہیں تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں میں بے پرواہ میں بے نیاز وہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں نہ میں نبیوں کا محتاج نہ میں رسولوں کا محتاج نہ میں پیغمبروں کا محتاج نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفیٰ چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے شان کا پتہ چل جائے مرتبے کا پتہ چل جائے ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے اسے کون سی سے قرارداد پہ تائید کرانے کی اس نے حکومت کو تھوڑے بھیجنا ہے فرمایا بھائی میں اللہ میسا گیم میرے نبیوں میرے رسولوں میرے پیغمبروں میری نموت کا تاج اوڑنے والوں میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں اور علیہ اسلام ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا پتھر بھی کھائے گا زخم بھی کھائے گا مار بھی کھائے گا اے علیہ السلام اے یوسف علیہ السلام تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفائی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے تمہارے ذمے یہ کام لگ گیا میری شریعت کا اعلان کرو میری یکتائی کا اعلان کرو میری وحدانیت کا اعلان کرو مار کھاؤ ہڈیاں ختم کرا دو اللہ کانو یکھی وہ یک اللہ بھی ایک ایک دن میں ستر ستر پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئی نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے نبی جرم نہیں کرتا نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا خدا کی قسم یہ کہ اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئی کہ اللہ ایک ہے مشکل کشا وہ ہے حاجت روا وہ ہے کسی نبی نے مہاد اللہ چوری نہیں کی کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں ستر ستر نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی قرآن پاک کہتا اللہ پاک نے فرمایا میسا لبی گین لما آئی کتاب میرے رسولوں میرے نبیوں میرے پیغمبروں میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں لما تم مل کتاب و حکمت تمہیں میری کتابیں ملے گی تمہیں رسالت ملے گی تمہیں نبوت ملے گی تمہیں پیغمبری ملے گی تمہیں نبوت ملے گی تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا لما تو تم مل کتاب یہ سب کچھ میری طرف ملے گا پتا چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی ماننے اللہ تبارک مطالعہ کے یہاں اس کا چٹان سے زیادہ کوئی مقام نہیں نبوت وہ جو خدا بند کریم نبوت اڑائے اندازہ لگاؤ بڑے دکھ کی بات ہے ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو جس نبی کے امتی بڑے پھرتے ہو جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو جس نبی کے غم گسار ہونے کی امید بیٹھے ہو اس نبی کے بعد کسی اور بد کو نبی ماننا یہ نوز بلّہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑے لوگ نبی لکھے پڑے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا کسی کو کا لالچ آ گیا مان بیٹھے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا اتنا عظیم نبی ہمارا اتنا شاندار اور شان نبی ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے فرمایا ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول میرا نام آئے گا میرا کالی کملی والا آئے گا ہم کا در یتیم آئے گا مصدق لما کلام تم لطمین و تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا اس کی عظمت کا اقرار کرنا اس کی شان کو تسلیم کرنا کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو کون انکار کر سکتا ہے لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے مسجدوں میں گلیوں میں بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے ورنہ ایسا کبھی نہ ہو اللہ میاں نبیوں نے مان لیا بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے تم تم عربی جانتے قرآن سمجھتے خدا کی قسم کلے جب پھٹ جاتا اور خدا پوچھتا ہے اکرر تم کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا کیا تم نے اقرار کر لیا قالو اقررنا سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا مان لیا اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن اب بھی فرمایا من کو میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں تم بھی گواہ رہنا میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بنا دنیا ہی نہ بناتا انبیاء نہ ہوتے رسول نہ ہوتے چاند نہ ہوتا سورج نہ ہوتا آسمان نہ ہوتے چاند ستارے نہ ہوتے یہ دن رات نہ ہوتے یہ کائنات نہ بستی اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز پہ دستخط کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات کالے کملے والے کا صدقہ ہے پہ پکے رہنا اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا کہ جو آدمی کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی اللہ اکبر اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی فرما فمن من فون طالک فروخت کرے گا یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہو کر کے مریں گے ایمان سے خالی مریں گے کس وقت میں دستاویز تیار کی کس کے لیے یہ عظمتوں کے ڈنکے کے بجائے جا رہے ہیں کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے میں نے بھی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی نہیں روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی ویدانیت کے سوا کسی کو نہیں مان لیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے سزا بھی آ گئی عظمت بھی آ گئی قانون بھی آ گیا اب شروع ہوا مسئلہ کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمائے اب چلا ہے ذرا سلسلہ دنیا بن گئی آسمان زمین بن گئے انسان بھی ابھی آیا دنیا میں سب سے پہلا انسان سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ السلام و تشریف لائے اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے کہیں ماں باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد ہم بناتے ہیں ایسا نہیں ہے اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا سیدنا آدم علیہ السلاط والسلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا جنت میں عمر بسر ہوئی جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ السلام والسلام دنیا میں بھیج دیے گئے بسانا تھا دنیا کو آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا حضرت شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میرے میری ایک وسیعت قبول کر میری ایک وسیعت سن میری آخری بات سن جی ابا فرماؤ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے جب بھی کوئی مصیبت آئے جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ پاک سے مانگنا اس کی دربار اس کے دربار میں جھولی پھیلانا اس کے سامنے دامن اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کے کائنات سے لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ابھی جو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے میں حضرت شیس شیش علیہ السلام نے فوراً پوچھا میرے ابا بشر آپ ہیں انسانیت کے ابا آپ ہیں سارے جہان کے سردار آپ ہیں اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھا رہے اور یہ کون ہے فرما بیٹا میں میرا کیا بڑا گزار کے آیا میں نے جنت میں رہائش رکھی میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ سرخ کے مکانوں کے دروازوں پہ اور یا کوٹ کے مکانوں پہ اور مجھ کو امبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ اور جنت کی ایک ایک نہر پہ اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پٹے میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں اپنی میں اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری علی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے کتنا بڑا مانتا ہے کس حیثیت سے مانتا ہے پتا تو چلے یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی یاد رکھنا اسے بھی اور پیچھے چلو جناب آدم علیہ سلاد تو ہیں ہے تو جنت میں لیکن لے تنہائی خلوت انسانوں آدمیوں کی اما ہے اس کا حق مہر یہ ہے یہاں کھڑے کھڑے یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ بیس مرتبہ درود پاک پڑھو حق مہر ادا ہو جائے ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ کس وقت میں عظمتیں بیان کرائی جا رہی ہیں کوئی چیز ابھی نہیں بنی ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ بیس مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی وجہ ہے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ بیس مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم گو مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو میں بھی یوں کرتا ہوں صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام اللہ پاک نے اعلان کر دیا فرمائی کرتا ہوں میں خدا اور میرے سارے فرشتے علی النبی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ اور لوگوں میں بھی ضرور بھیجتا ہوں جبریل بھی بھیجتا ہے سارے فرشتے بھیجتے ہیں تم بھی ضرور بھیجتے رہنا یعنی ضرور شریف ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے فرشتے شامل ہیں اب یہ مضمون نہیں لیکن بات چل رہی ہے اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کی قرآن کریم کس پہ نازل ہوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بائیس برس پانچ برس پندرہ دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا سمجھ لو بات کو کام آئے گی انشاءاللہ قبروں میں عقیدہ بناؤ گے تو قرآن کریم کی جب آیت اترتی تھی نادل ہوتی تھی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے بتاتے تھے تو صحابہ کرام اس ایت کی تفسیر پوچھتے تھے کہ اس ایت کا مطلب کیا ہے کیوں انہوں نے عمل کرنا تھا وہ تو اتنے پکے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام آگے نکل گئے فاروق اعظم پیچھے رہ گئے قرآن کریم میں پڑھنے میں تو کسی نے پوچھا ہے عمر تیرا ذہن کمزور ہے کہ نہیں حافظہ کمزور ہے کہ نہیں کہ پھر پیچھے اللہ اکبر فرمایا میں جو قرآن سیکھتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں اگلے دن پھر دوسرا سبق لیتا ہوں نماز کی ایت آئی تو صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے دکھایا کہ رکو یوں کرنا اب قرآن ور کا او ور کرو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکو کر کے نہ دکھلاتے تو کیا پتا چلتا کہ رکو کسے کہتے ہیں اور کس طرح ہو سبحان ربی العظیم پڑھے ہاتھ کہاں رکھیں نگاہ کہاں ہونی چاہیے پیر کس طرح ہونے چاہیے کمر کس طرح ہونی چاہیے سر کس طرح ہونا چاہیے یہ کیسے پتا چلتا اسی لیے قرآن نے کہا سجدہ کرو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے دکھلایا گھٹنے کہاں رکھو پوریا کیسے رکھو ہاتھ کہاں رکھو ناک کیسے رکھو ماتھا کیسے رکھو یہ سب کچھ کر کے دکھایا اسی طرح صحابہ اکرام نے جب قرآن مجید کی ایت اتری ان اللہ و کا تون نبی صحاب اک نے پوچھا کئی فن وسلی کا یا رسول اللہ اتنا بڑا جو حکم آیا ہے اتنی بڑی جو شان آئی ہے کہ درود بھیجو درود پڑھو کئی فن وسلی علیہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائے کیسے درود پڑے ہم حق بھی پوچھ لے کر صحابہ رام نے پوچھا بھی اب توجہ کرنا پہلے یہ لفظ سن سمجھ لو میرے قرآن سمجھنے کے لیے ضد نہ کیا کرو کہ میں فلاں فرقے کا ہوں فلاں مولوی کا مقتدی ہوں اللہ کا قرآن اللہ کا قرآن سمجھ کر سمجھو کسی فرقے اور ضد کی اینک لگا کے قرآن نہ دیکھو اگر سمجھ رنگ کے شیشے لگاؤ گے جان سمجھ نظر آئے گا سفید لگاؤ گے سفید نظر آئے گا جب تم قرآن کو ضد کی نگاہ سے دیکھے گا تجھے قرآن میں کٹ بھی نظر نہیں آئے گا ایمان کی نگاہ سے دیکھ نور ایمانی کی نگاہ سے قرآن پڑھا کر جو صاحب اکرام نے سوال کیا کئی فن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح درود پڑھیں اتنا بڑا جو درجہ ہے کہ خدا بھی بھیج رہا ہے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں اور ایک دفعہ درود پڑھنے سے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 جو نقل فرمایا اور جو ساری زندگی درود پاک پڑھا وہ یہی ہے اس میں ایک لفظ کی میں نے ہیرا پھیری نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی درود ہے حضور کا تعلیم دیا ہوا یہی درود ہے صدیق اکبر نے یہی پڑھا فاروق اعظم نے یہی پڑھا عثمان بن نورین نے یہی پڑھا علی مرتضی نے یہی پڑھا حسن حسین نے یہی پڑھا فاطمت الزہرا نے یہی پڑھا ایسا صدیقہ نے یہی پڑھا ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ نے یہی پڑھا پندرہ سو سال کے ظاہر بات ہے جو ثواب اس درود کا ہو سکتا ہے وہ اور کتنا ہی عقیدت سے بنایا گیا ہو اس کا وہ ثواب ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اصل برکت ہے نبی کے لفظوں میں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام کو خود سکھایا یہ اب یہ جتنے روز بنائے ہوئے ہیں لکھی ہو کروڑی ہو تاج ہو یہ اذان سے پہلے والا ہو بعد والا ہو کوئی بھی ہو یہ عقیدت ہو تو ہو لیکن نبی کی تعلیم کردہ سلام درود نہیں شہاب کرام کا پڑا ہوا نہیں تمہارا کیا ہے تم تو اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی کہہ دو گے ہاں، تم نے تو یوں کہہ نہیں ہے تم جو بندی جو ہوئے واہ بھائی واہ کمال ہے کئی لوگ کہتے ہیں کاری حنیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بڑی سیرت بیان کرتا ہے پر اندازہ لگا اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرے استاد تیرے ولی تیرے ولی کتب ابدان ساری دنیا محبت کے رنگ میں آ کر درود بڑھائے وہ ثواب نہیں ہو سکتا جو کالی کملی والے کے الفاظ میں ہے اس کی ایک موٹی نشانی میں آپ کو بتا دوں یہی وجہ ہے کہ پندرہ سو سال پندرہ سدی چل رہی ہے نماز میں یہی درود پڑا جاتا ہے سلام پھیرنے کے بعد تو لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر کچھ اور آتا ہے نا نماز میں ہیرا پھیری ابھی نہیں آئی نماز میں یہی درود پوری امت یہی درود پڑتی ہے جو بندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں کوئی بھی ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنے والے ہیں وہ نماز میں یہی درود پڑھتے ہیں اس کے اچھا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ سارے عملوں میں اچھا عمل نماز اور نماز میں اچھا عمل یہ درود پاک آپ تو سمجھ میں آئی ہوگی کوئی بات کہ نماز بڑا اچھا عمل ہے اللہ کے نزدیک اور نماز میں یہ درود پڑا جاتا ہے ایک دلیل اور سن لو اللہ تعالی شان ہوں نے نیت بندوائی ہے یوں فرمایا یوں یوں کانوں تک ہاتھ لے جاؤ اللہ اکبر کیا مطلب کہ ہاتھ اٹھا دو ساری دنیا سے بیوی بچے دکان کارخانہ جائے ایسی تیسی میں میں مولا تیری بڑائی بیان کرتا ہوں میں تو تیرا ہوں اللہ اکبر کھڑے کھڑے کی سبحان اللہ کھڑے کھڑے پڑا شریف کھڑے کھڑے پڑا قرآن کریم کی تلاوت کھڑے کھڑے کی رکو میں سبحان ربی العظیم پڑھا سجدے میں سبحان ربی العلیٰ پڑھا جب آئی پاک کی باری اللہ پاک نے فرمایا سیدھا ہو کر آرام سے بیٹھ کے پڑھ میرے محبوب کی ذات میں ضرور پاک بالکل ہر انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہو بڑے سکون سے تسلی سے ابھی تم کہو گے کہ درود درود کی بات کر رہا ہے اتحیات میں سلام ہے السلام علیکہ کا نبی و رحمت اللہ تو سلام بھی اور درود بھی اللہ پاک نے اللہ کے نبی نے ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ نے اہل بیت نے سید اگر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے سارے ولیوں نے سلام بھی اور درود بھی نماز میں بیٹھ کے پڑھا یہ جو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں یہ نبی کا ضرور سلام نہیں یہ لاؤڈ اسپیکر کا سلام ہے دس پندرہ سال پہلے جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا یہ سلام کہاں گئے تھے اللہ اکبر سے اذان تھی جی لا الہ الا اللہ کو ختم ہو جاتی تھی اور اب بھی جس دن بجلی نہ ہو انشاءاللہ شاء اللہ صحیح آئے گی اللہ کرے کر رہے ہی نہ اذان تو صحیح آئے گی کسی نے ایک قلعے کی مزان بنا لی کسی نے یوں بنا لی تیرے بنے ہوئے مکان میں اگر کوئی ذرا سی لکڑ کی یا لوہے کی کلی ٹھوک کے تکلیف ہوتی ہے مکان کی زینت کو بگاڑ رہا ہے ہم نے رنگ روغن کرایا چپس کرایا پیسے لگائے تو نے کیل کیوں گاڑی اور مکان مکمل ہونے کے بعد تو ایک معمولی سی کیل برداشت نہیں کرتا خدا اپنے دین میں یہ تیری بگت کیسے برداشت کرے گا تیرے پیر میں اگر ذرا سا کانٹا لگ گیا کوئی چھرا نہیں لگا سٹیر نہیں لگا کوئی لکڑ تیرے پیر میں نہیں چلی گئی ذرا سی کانٹے کی نوک لگ گئی پیر کو اٹھائے پھرتا کی ہویا کہ کانڈا لگ گیا تکلیف ہے تو ایک کانڈا برداشت نہیں کر سکتا پیر میں کالی کملی والا اپنے دین میں یہ تیری بجت برداشت کرے گا اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درو شریف یہی پڑھو اگر پورا ثواب لینا ہے جس کی میں نے جان کر تفصیل اس لیے عرض کی کہ ہم درود پاک پڑھتے بھی ہیں تو پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں پوری دنیا کو چیلنج ہے اس درود پاک کے مقابلے میں کوئی درود لا نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اب اگلی بات سنو پلے باندھ کے لے جانا قبروں میں کام آئے گی انشاءاللہ ہمارا ایک اور ایمان ہے عقیدہ ہے یقین ہے کہ نبی پاک سب کے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نماز حج زکات جتنا بھی دین ہے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ارشاد فرمائی بلکہ وما یم ٹیکو عامل ہوا ان اللہ قرآن نے گواہی کی میرا محبوب میری اجازت کے بغیر لب لبوں کو حرکت نہیں دیتا تو جب یہ عقیدہ بناؤ گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کی زبان ہے نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے پھر یہ درود پاک نبی کا بھی نہیں بلکہ یہ درود پاک اللہ کا بھیجا ہوا ہے جو درود عرش سے آیا ہو جو درود اللہ نے بھیجا ہو جو درود کالی کملی والے نے خود تعلیم دیا ہو صحابہ نے پڑھا ہو ساری دنیا نے پڑھا ہو میں پڑے ہو جس درود کو پڑھ پڑھ کر لوگ اللہ والے بن گئے ہوں اللہ کے دوست اور قریبی بن گئے ہوں اس درود کو چھوڑ کر آج طرح طرح کے بنا لیے کسی نے اذان سے پہلے بڑھایا کسی نے اذان کے پیچھے بڑھایا کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا خدا کی قسم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آ تھا فی امرینا جو میرے دین میں نئی بات نکالے پہوا امر دو دن چاہے محبت کے رنگ میں کیوں نہ نکلے چاہے عشق کے رنگ میں کیوں نہ نکلے باتیں مناتے ہیں لوگ وہ جی سواب ہی ہے نا گریب تو میرا خیال ہے گناگار میں اور آپ چونکہ زیادہ ہے آج جمعے کی چار رکاوٹ پڑھو تاکہ زیادہ ثواب ملے گنا معاف ہوں یہ تباہ شرط ہے تازے داری شرط ہے دین مکمل کر دیا اللہ پاک جل نے آخری لفظ لکھ کے لے جاؤ غار ہیرا کی تنہائیوں میں قرآن اترنا شروع ہوا تھا جو پیغام آنا شروع ہوا تھا وہ میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس اکمل تو لکم دین اکم وہ اکمل تو علیکم نعمتی وہ رضی تو لکم الاسلام دینا ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو غار ہیرا میں شروع ہوا اور میدان عرفات میں ختم ہو گیا اب دین میں کوئی گنجائش نہیں ہزاروں چیزیں <laughs> کیا حرج ہے اگر یوں کر لیا جائے پھر حرج کرتے کرتے تو سارا دین ختم ہو جائے گا نہیں جی لوگوں کے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے بھی لوگوں کے حالات کو کیا دیکھنا ہے قبر دیکھو آخر دیکھو حدیث پاک میں آتا ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی نے بدعت کی ہوں گی قیامت میں نہ وہ مجھے پہچان سکے گا نہ میں اس کو پہچان سکوں گا وجو ہوئی یو میں رنگ تم الا رب بھی ہاں نازیرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی نمازیوں کی پہچان ہوگی یہ آزائے وضو وزو میں جو چیزیں دھوئی جاتی ہیں نا یہ قیامت میں سو چمکتے ہوں گے چمک رہے ہوں گے میںمباخیرہ فاقرا فرمایا کئی ایسے کارے چہرے ہوں گے انہیں جو دیکھے گا وہی تھوکے گا اس لیے نہ تیرے باپ کا دین نہ میرے باپ کا دین نہ کسی ولی کا دین نہ کسی پیر فقیر کا دین ہے اللہ کا اور اس کی سرپرستی اور وہ پہنچایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آج آپ کی سمجھ میں صرف درود پاک والا ہی مسئلہ آ گیا تو مسئلہ بالکل کامیاب ہو جائے گا میدان حشر میں ایک آدمی کا نام اعمال تلے گا نیکیوں کا پلڑا خالی گناہوں کا پلڑا بھرا پڑا ہے پریشان حال مصیبتوں کا مارا ہوا کھڑا ہے ایک بزرگ ہستی تشریف لا اور وہ فرمائیں گے کیا ہے کہ جی ایک ہو تو دو ہو تو کوئی بات میرا سارا پلڑا خالی نیکیوں کا نہ میں امال بگڑ گیا میرا تو یوں آتا حدیث پاک میں انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر ایک کاغذ آپ نکال لیں گے اور نیکیوں والے پگڑے میں رکھ دیں گے اس کی برکت سے گناہوں کا پگڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور وہ اتنا سے پرزے والے زمین پہ لگ جائے گا اعلان ہوگا چلا جا جنت میں تیرا نام امال وزنی ہو گیا نیکیوں والا یہ مصیبتوں کا مارا ہوا خوشی خوشی پوچھے گا آپ کون ہیں گی جی؟ فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو تم مجھ پہ خالص دروج پڑتا تھا اللہ نے مجھے پہنچایا اسے سنبھال کے رکھا آج میں نے وہی دروج تیرے نام اعمال میں رکھ دیا اس لیے عادت بناؤ مزاج بناؤ چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کی تسبیح تحلیل کی درود پاک کی انشاءاللہ شاء نیکیاں پیدا ہوں گی رغبتیں پیدا ہوں گی اللہ پاک سینکڑوں حاجات پوری فرمائیں گے درود پاک کی برکت سے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے باقی انشاءاللہ انوار مدینہ پچھلے جمعے کا رسالہ ہے اکثر لوگ رائے چلے گئے تھے صحابہ کرام کے عنوان پر بہترین ہم نے لکھوایا نکلوایا یہ تھوڑے سے باہر ہیں جو نہیں لے گیا وہ پچھلے جمعے کو وہ انشاءاللہ اللہ ضرور لے لے صاحب اللہ وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد علی سید کے و مولانا محمد مبارک وسلم ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے حاضر وہی ناظر وہی قادر وہی ناصر وہی حاضر وہی ناظر وہی قادر وہی ناصر وہی محبوب ہے اس کو منایا تھا منائیں گے وہی معبود ہے کہہ دو وہی مسجود ہے سمجھو وہی معبود ہے کہہ دو وہی مسجود ہے سمجھو وہی حاجت روا سب کو بتایا تھا بتائیں گے غلازت کفر ہے کانو نجاست شرک ہے یارو غلازت کفر ہے جانو نجاست شرک ہے یارو جنازہ بت پرستی کا نکالا تھا نکالیں گے فقط توحید کا دم رہیں گے عاشق و ہم دم فقط توحید کا ہر دم رہیں گے عاشق و ہم دم اسی توحید کا ڈن کا بجایا تھا بجائیں گے کہاں جائز ہے پیارو یا علی یا غوث کا نعرہ کہاں جائز ہے پیارو یا علی یا غوث کا نعرہ الہی المدد نعرہ لگایا تھا لگائیں گے شراب معرفت پی ہے ہمیں سنت سے الٹ ہے شراب معرفت پی ہے ہمیں سنت سے الفت ہے ہمیشہ اس کی زلفوں کو سنوارا تھا سنواریں گے نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں بھری محفل میں یہ نغمہ سنایا تھا سنائیں گے یہ سچ ہے شیخ جیلانی ولی محبوب سبحانی یہ سچ ہے شیخ لانی ولی محبوب سبحانی مگر اس نام کا بکرا نہ مانا تھا نہ مانیں گے ہے بدعت پھول کی چادر مزاروں اور قبروں پر ہے بدعت پھول کی چادر ہزاروں اور قبروں پر گلوں کا ہار قبروں پر نہ ڈالا تھا نہ ڈالیں گے رسول اللہ بشر ہے ہر جگہ حاضر نہیں واللہ رسول اللہ بشر ہے ہر جگہ حاضر نہیں واللہ اکابر نے یہی نسخہ سکھایا تھا سکھائیں گے ہمارے قائد و رہے دیوبندی اکابر ہے ہمارے رہبر برو قائد وہ بندی اکابر ہے جنہوں نے شرک کو بدعت کو مٹایا تھا مٹائیں گے کفن بردوش رہتے ہیں مگر شب خیز راتوں میں کفن بردوش رہتے ہیں مگر شب خیز راتوں میں چراغ عشق رونے سے جلایا تھا جلائیں گے مزاج عاشقی در دل و سودائے جنو در سر مزاج عاشقی در دل و سودائے جنو در سر یہ جام عشق پیاسوں کو پلایا تھا پلائیں گے رقیب و خوب سن لو ہم سے یہ مذہب کتابی ہے رقیب و خوب سن لو ہم سے یہ مذہب کتابی ہے رواج و رسم پر تیشا آیا تھا چلائیں گے اگر رہتے ہو دنیا میں تمہیں معلوم یہ ہوگا اگر رہتے ہو دنیا میں تمہیں معلوم یہ ہوگا ہمیشہ ہم نے لوگوں کو آیا تھا جگائیں گے ہمارا کام ہے بس زخم سہنا فکر امت میں ہمارا کام ہے بس زخم سہنا فکر امت میں بزرگوں نے یہی بیرا اٹھایا تھا اٹھائیں گے رسول پاک کا رتبہ بلند ہے اور و کرسی سے رسول پاک کا رتبہ بلند ہے اور و کرسی سے دلوں میں ان کی سنت کو سجایا تھا سجائیں گے رضا کے دل میں پیغمبر کی سنت سے محبت ہے رضا کے دل میں پیغمبر کی سنت سے محبت ہے مشائق نے اسی پر خوں بہایا تھا بہائیں گے ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا آپ گے ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی